عمرو بن یاہیا نے اپنے باپ یاہیا کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے پھر آگے کی طرف لائے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ننانوے